جمرات پہ گئے آپ نے پہلے جمرے کی رمی کی اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے پھر دوسرے جمرے پہ جائیں گے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک ایک کنکری ماریں گے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں گے پھر تیسرے بڑے جمرے پر جائیں گے جس پر آپ نے دس تاریخ کو رمی کی تھی وہاں پر پہنچ کے پھر آپ اسی طرح رمی کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے سات کنکریاں ماریں گے لیکن اس کے بعد دعا نہیں کیونکہ سنت نہیں ہے کھڑے ہو کے دعا کرنا باقی دو پہ کھڑے اس کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ دے دوں کہ جب بھی آپ رمی کے لیے جائیں دس گیارہ بارہ تیرہ جس دن بھی رمی کے لیے جائیں تو رمی کے لیے جب آپ جمرہ پہ پہنچیں گے تو ڈائریکٹ وہاں پہنچتے ہی رمی نہیں کرنی بلکہ تھوڑا سا آگے آ جائیں جو ایک ہاف سرکل اس کا بنا ہوا ہوتا ہے نا سرکل بلکہ پورا سرکل ہوتا ہے اس کے اندر دیوار ہوتی ہے تو آپ اس سرکل پر آ کے کے اس آخری حصے پر آ جائیں وہاں رش کم ہوتا ہے اور وہاں سے آپ بہت ایزیلی رمی کر سکتے ہیں تو جمرہ اقبا کی رمی کے بعد آپ نے دعا کھڑے ہو کر نہیں کرنی بلکہ اس کے بعد آپ نے چلتے چلتے دعا کرنی ہے اور واپسی کے راستے کی طرف مڑ جانا ہے گیارہ کو بھی اسی طرح رمی کرنی ہے بارہ کو بھی اسی طرح رمی کرنی ہے اور تیرہ کو بھی اسی طرح رمی کرنی ہے اسی ترتیب سے کرنی ہے پہلے چھوٹے جمرے کی پھر درمیانی اور پھر آخری اور پہلے دونوں جمرات پر کھڑے ہو کر اس ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ وہاں پہ نشان لگا ہوگا قبلے کی نشاندہی کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور وہاں سب کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر آپ نے کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے اور ایک اہم ترین بات یہ کہ رمی کے بعد جو دعا ہوتی ہے قبلہ رخ یہ دعا کی قبولیت کے خاص مواقع اور خاص مقامات میں سے ایک مقام ہے تو بہت سے لوگ جلدی جلدی بس رمی کر کے چلے جاتے ہیں اور دعا صحیح سے نہیں کرتے تو دعا یہاں پر اچھی طرح کیجیے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت دعا کے مواقع اور مقام میں سے ہے اللہ کا شکر ادا کریں تکبیر تقبیر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حج کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کو پورے روح کے ساتھ اس کے مقصد کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس جمرہ اقبا جو آخری میں آپ نے جس کی رمی کرنی ہوگی بڑا شیطان اس پر کھڑے ہو کر اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی بلکہ چلتے چلتے دعا کرنی ہے